جنادہ بن نبی امیہ نے بیان کیا اور ان سے عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ واہدہ لا شریک ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جسے پہنچا دیا تھا اللہ نے مریم تک اور ایک روح ہیں اس کی طرف سے اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا ولید نے بیان کیا کہ مجھے اسے ابن جابر نے بیان کیا ان سے عمیر نے اور جنادہ نے اور اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا ایسا شخص جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہوگا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چار سو پینتیس